بھائی دوست بزرگ اور بھائیوں ایمان کی مجلس کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ ایمان کی مجلس میں مل مل کے بیٹھنا چاہیے ہم جتنا آداب کی رعایت کے ساتھ اور اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں گے اتنا اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرماویں گے قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے وہ ان ہوتا پیارے نبی جتنا ہی آپ کی آپ کی اطاعت کریں گے اتنا انہیں ہدایت کا نور حاصل ہوگا اس لیے جتنے ہمارے بھائی دور دور بیٹھے ہیں یا مجلس میں اپنے سامنے جگہ چھوڑ کر بیٹھے ہیں یہ سب کے سب اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اپنے آگے کی جگہ پر کر لیں اور اپنی آگے کھڑے ہو کر آ جائیں اگر زیادہ جگہ ہو قریب مل مل کے بیٹھو الدین و کلو ادب دین تو پورا پورا ادب کا نام ہے ہاں اللہ والے کہتے ہیں کہ بے ادب کو تو اللہ تعالی محروم رکھتا ہے ہاں بے ادب محروم باشد ادفر ذرب محروم گشت کہ میں بے ادب آدمی تو اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے اس لیے اپنی زندگی کو آداب کی پابند بناؤ اپنی مرضی پر نہ چلو اپنی مرضی پر چلنا اچھی چیز نہیں ہے ہاں اپنی مرضی کو چھوڑ کر نبی کی پیروی کرنا اسی کا نام ہے دین جس کو ہم رات دن کہتے ہیں من مانی چھوڑ کر رب مانی زندگی گزارنے کا نام دین لیکن ہم نے اپنی اپنی منمانی کے ہم اتنے غلام بنے ہوئے ہیں کہ ہم نماز میں بھی اپنی منمانی چلا رہے ہیں نماز بھی اللہ کی مانی جو اللہ مانتا ہے اور چاہتا ہے ایسی ہم نماز نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ پڑھتے ہیں دین میں منمانی آ گئی اس لیے میرے بھائیوں سمجھدار لوگ ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس علاقے میں اپنے بڑے بڑے اول اللہ کو بھیجا ہے جنہوں نے یہاں پر آ کے محنت کی ہے اگر ہم نے اپنے بزرگوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہمارے جیسا بد نصیب آدمی کوئی نہیں ہے رہی دنیا کوریاں ٹھیک رہے دنیا کے میز و سلاحت و آرام کے اسباب یہ تو اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے ہاں خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے ہمارے گھروں میں پیارے آکاش لاسم کے نورانی طریقے زندگیوں میں آئے ہاں اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں آئے اور ہمیں اللہ اپنے دین کی دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے یہ ہے خوشی کی چیز باقی دنیا دنیا کی چیزیں تو اللہ میاں اپنے دشمنوں کو ہم سے زیادہ دیتا ہے بلکہ قرآن میں تو اللہ یوں کہتے ہیں جو جتنا اللہ کا نافرمان زیادہ بنے گا اللہ اس کو دنیا کی چیزیں اتنی زیادہ دیں گے اور اس لیے دیں گے کہ پھر اللہ تعالی شان ہو ایک وقت ڈھیل دے کر خدا ان کو پکڑے گا فلم فلمانسوخ ما معذروبی و ابابا کل اباب کہ جو نبیوں نے انہیں نصیحت کی اور اللہ کی باتیں سنائی بتائی جب اس کو انہوں نے بھلا کر زندگی گزارنا شروع کیا یعنی اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے ان پر دنیا کی چیزوں کے دروازے کھول دیے ہاں آج آپ دیکھیں ہماری زندگیوں میں دن بدن نئی نئی چیزیں رات دن بھرتی جا رہی ہیں ہر لائن میں یہ کوئی اللہ کی خوشی کا خوشی کی علامت نہیں ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا میں دو سے ہے فتح نہ علیہم ابا کا کل شہید ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے ادا فرے ہو یہاں تک جو ان کے پاس یہ دنیا کی چیزیں آئیں تو اس پر یہ خوش ہو گئے ہاں کیا کہنا لگے دنیا کی چیزوں پہ اترانے لگے ہاں اخذنا ہم بکتا پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑا اس لیے اللہ ہماری حفاظت فرما ہوئے ہم اپنی منمانی جائی زندگی کو چھوڑ کر اب رب چاہی زندگی کی طرف آنے کی فکر کریں ہاں یہ دعوت کی محنت اسی کے لیے ہے کہ جب صحابہ نے اپنی منمانی زندگی چھوڑ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اپنی منمانی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو جب اختیار کر لیا تو اللہ نے ان کی دنیا کے حالات بہتر سے بہتر بنا دیے اور انہیں دنیا میں عزت دی اور اللہ نے ان کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیے اور ایمانوں پر خدا نے ان کو غلبہ دیا حالانکہ اس زمانے میں بڑی بڑی حکومتیں تھیں صدیوں کی حکومتیں اور پوری دنیا پر جن کی چلتی تھی دو بلاک اس دو بلاک اس زمانے میں بھی تھے روم اور فارس جیسے آج کے دور میں دو بلاک چل رہے ہیں پوری دنیا پر انہی کا میرے دوست و قبضہ تھا تو اللہ نے اس زمانے کے دو میرے دوستوں بلاک ان پر انہیں غلبہ دیا جب انہوں نے من چاہی جی چاہی زندگی چھوڑ دی اپنے خاندانوں کے اور باپ داداؤں کے طور طریقے چھوڑ دیے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ ہی کی سنی آپ ہی کی مانی اور زندگی کو سوکھ ڈال دیا ہاں آج یہ دعوت کی محنت کا اللہ نے اسی لیے زندہ فرمایا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری میرے نبی کی امت من من, من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی اور میری چاہی زندگی پر آ جائیں تاکہ میں ان کو عزت دے دوں تاکہ میں انہیں پریشانی اور مصیبتوں سے نکال دوں اس لیے اللہ نے محنت کو چالو کیا ہی ہے نبی والی محنت کو آم خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں جو اس محنت کی قدر کر لیں اور اس محنت پر اپنی جان مال لگانا شروع کریں اور اپنی اولادوں کو اس محنت میں اس محنت میں لگائیں ہاں اس محنت میں <clears throat> یہ محنت زندگیوں میں آئے گی تو اس محنت کے ذریعے زندگیوں میں ایمان میں قوت پیدا ہوگی اللہ سے تعلق جڑے گا بڑھے گا زندگی من چاہی چھوڑ کر انسان رب چاہی زندگی پر آئے گا جس پر اللہ اس کی دعائیں قبول کرے گا ہاں اور اللہ تعالی شام دنیا کی تنگیوں سے نکالے گا اور وسعت والی زندگی دے گا برکتوں والی ہاں اور اللہ انہیں زمین پہ انہیں غلبہ دے گا اس لیے میرے بھائی میرا چیزوں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ بہت ہو گیا غفرت زندگی گزارتے گزارتے ہاں اور اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے بہت زمانہ گزر گیا اب تو میرے بھائیوں ریورس میں زندگی کو لو اپنی زندگی کو ریوس میں لاؤ سنت کی طرف دین کی طرف نبی والی محنت کی طرف صحابہ کی طرح اگر اس پر ہماری زندگی رخ ہو گیا تو پھر اللہ تعالی شان ہو ہمارے حالات کو بدل دے گا ہاں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں حالات کے حالات کے بدلنے کا تعلق اور حالات کے درست ہونے کا اور بگڑنے کا تعلق ملک مال سے نہیں ہے انسان کے جسم سے نکلنے والے عمال سے اللہ کے ساتھ تو یہ ہے اللہ ملک مال کو نہیں دیکھتا قارون کے واسطے ملک تھا سب تھا لیکن قارون کے عمال بگڑے ہوئے تھے قارون کے بھی عمال بگڑے ہوئے تھے اور فرعون کے عمال بھی بگڑے ہوئے تھے ایک اپنے زمانے کا بہت بڑا مالدار خزانے والا تھا اور ایک حکومت والا تھا ہاں اور اللہ نے حضرت موسا کو بھیجا ان کے پاس اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہاں لیکن سمجھ میں نہیں آئی تو انجام کے اعتبار سے اللہ نے دونوں کو ہلاک کیا اپنی قدرت سے ہاں ایک کو زمین میں ڈبویا اور ایک کو اللہ میں سمندر میں ڈبویا دریا میں قارون کو زمین میں دھسایا زمین میں پانی میں ڈبا آدمی تو تیسرے دن مارا جاتا ہے پھول کر لیکن قارون کو اللہ نے جب زمین میں دھسایا تو وہ زمین میں دھستا ہی جا رہا ہے اور قیامت تک دھستا ہی رہے گا ہاں اور فرون کو اللہ نے ڈبو کر قیامت تک کے لیے اسے اس پانی سے باہر پھینکا ہاں تاکہ دنیا کے انسان عبرت لیں تو ملک و مال سے زندگی نہیں بنتی اللہ نے اللہ کا عذاب تو یہ نہیں ہے جس کے پاس ملک مال ہوگا تو اسے عزت ملے گی اسے کامیابی ملے گی نا اللہ نے تو اپنے تمام بندوں کے لیے ایک ہی بتایا بنایا غریبوں کے لیے مالداروں کے لیے بادشاہوں کے لیے ریت کے لیے کہ بھائی تم اپنے اعمال بناؤ تمہارے اعمال بنا لو گے تو ہم تمہاری زندگی بنا دیں گے غریب کی غربت میں مالدار کی مالداری میں بادشاہ کی بادشاہت میں مزدور کی مزدوری میں اللہ زندگی بنائے گا کیوں اس نے اپنے عمل درست کر لیے ہیں یہ حساب تو اللہ کا ہے اور اعمال جب بگڑیں گے تو اعمال بگڑنے کے بعد اللہ انسان کے حالات بگاڑے گا آسمان سے چاہے پھر وہ مالدار ہو غریب ہو موری صاحب ہو یا مفتی صاحب ہو دنیا کا بہت بڑا محدوس ہو بادشاہ ہو کوئی بھی ہو ضابطہ ایک ہی اللہ کا کہ اللہ اعمال کو دیکھتے ہیں ہاں زندگی میں اعمال درست ہیں تو اللہ حالات بنائیں گے پھر اللہ انہیں دیکھ غریب ہے کہ مالدار کون ہے ہر ایک کے لیے اللہ کا ایک ہی ضابطہ ہے اللہ کے ہاں ایک ہی ضابطہ سب کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو اپنے یقین کو درست کرو جو یقین ایمان اللہ تم سے چاہتا ہے محنت کر کے اپنے دل میں اس یقین کو حاصل کر لو اور تمہاری چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ تعالی جیسے چاہتا ہے ایسی زندگی زندگی گزارنا شروع کر دو اللہ تمہاری زندگی اور حالات بنا دے گا ہاں جب ہم ہم اپنا معاملہ اللہ سے درست کریں گے اور اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ خوش ہو کر ہمارے حالات بنا دے گا کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کا اتنا خوش ہوگا کہ اپنے ان بندوں کے لیے رات کو بارش برسائے گا گا دن میں بارش کو روک لے گا ہاں اور جتنا بارش چاہے اتنا برسائے گا جب چاہیں جب بارش کی ضرورت ہوگی برسائے گا اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہوگی تو بارش کو روک لے گا حدیث کی کتابوں میں ہی ہے یہ آتا ہے کتابوں میں کہ جب اللہ تعالی شان ہو دنیا کے انسانوں کو بارش کی ضرورت ہو تو بارش برسائیں اور جب بارش کی ضرورت ہو تو بارش روک لے تو سمجھو کہ آسمان والا زمین والوں پر راضی ہے اور جب بارش کی ضرورت ہو بارش نہ برسے اور بارش کی ضرورت نہ ہو تو بغیر موسم کی بارش برسے ہے تو سمجھو کہ آسمان والا زمین والوں پر ناراض ہے اس لیے میرے بھائی ہو اللہ نے اپنے بندوں کو یہی کہا ہے ایک جگہ یوں فرمایا امرت خلو پھر سند میں کافا ہو میرے بندو ایمان والے بندو اپنے آپ کو پورا پورا اسلام میں داخل کر دو مسلمان بن کے جیو ہاں مسلمان بنو اپنی زندگی میں اسلام کو داخل کرو اللہ کے حکام کو اور اللہ کے نبی کے طریقے کو زندگی کے ہر شعبے میں کھانے میں پینے میں کمانے میں خرچ کرنے میں لباس میں چہرے مہرے کو اس میں شادیوں میں غمیوں میں اولاد کی تربیت میں ہر چیز میں یادین عام الدقل فصل کافا او ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ہاں ہمارے گھر مسلمان کے گھر بننے چاہیے مسلمان کے گھر کے معنی کیا ہیں کہ مسلمان کے گھر میں غریب پروری ہوتی ہے یتیم پروری ہوتی ہے بیوہ پروری ہوتی ہے غریبوں کی یتیموں کی بیواؤں کی خیر خبر لی جاتی اس کے گھر میں مسلمان کے گھر میں حیا شرم عفت اور پاک دامن زندگی ہوتی ہے عدل و انصاف ہوتا ہے خدا کی مخلوق پر رحم کھانا اور ہمدردی ہوتی ہے ہاں مسلمان مسلمان کی زندگی کا فکر یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہ دوں اور اس کے اندر کا جذبہ یہ ہوتا ہے میرے کے ذریعے ہر انسان کو خدا کے مخلوق کو راحت پہنچے کہ اس کی زندگی کی بنیاد یہ ہے ہاں، اسی کو حسن معاشرت کہتے ہیں اور حسن اخلاق کہتے ہیں کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی ہاں یہ نہیں جہاں چاہے گاڑی کھڑی کر دی جہاں چاہے میں موٹر سائیکل کھڑی کر دی مسجد میں چلو جیسے چلنا شو کسی کو یہاں مارتا ہے کسی کو یہاں تک ٹھوکر مارتا ہے یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے ایک تو ایک تو اللہ ہی یہ کہہ رہا ہے پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور دوسرا اللہ ہر ایمان والے سے کہتا ہے یا الذین آمنو کو انفسکم اہلی کم نارا ایمان والوں کو خدا کا حکم ہے قرآن میں او ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ہاں اس کے معنی کیا ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہونا کافی نہیں ہے مسلمان میں کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ محنت کرو اس بات کی کہ جہنم میں نہ جاؤ اللہ کی اطاعت والی زندگی سیکھو اور اپنے اندر خدا کی اطاعت والی زندگی لاؤ اور اپنے اولاد کی بھی تربیت اسی لائن سے کرو کہ میرے بچے ایماندار بنے دیانتدار بنے ان کے اخلاق صحیح ہوں یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کو زندگی میں زندگی میں لے کر چلے میری اولاد نبی والے فکر اور درد و غم کو لے کر زندگی گزارے یہ ہے یہ دونوں باتیں اللہ نے ہم سے کہی ہے تبلیغ میں یہی بات کہی جا رہی ہے خود بھی اللہ کے راہ میں نکل کر ایمان اتنا سیکھو کہ جو ایمان کی طاقت تمہیں حرام کاموں سے روک دے ہاں اتنا ایمان سیکھنا چاہیے ہاں اتنا تقوی زندگی بنانا چاہیے کہ جو ہمیں حرام کاموں سے روک دے ہر چیز میں رہن سہن میں کھانے پینے میں عبادت میں ہم اپنی نمازوں میں بہت سے ایسے کام کرتے جو حرام ہے کھیلنا کودنا یہ کرنا ہاں تو اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے کہ جو ایمان اسے حرام سے روک دے کاروبار میں دکانوں میں کھیتی باڑی میں جانے سے پہلے اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے اور اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے کہ جو آدمی کو اللہ کے فرائض پہ کھڑا کر دے کہ نماز کبھی نہ چھوٹے سچائی کبھی نہ چھوٹے روزہ کبھی نہ چھوٹے حج نہیں چھوٹے گا اگر ہے فرض تو چلا جاؤں گا مال اللہ نے دیا ہے تو زکوٰۃ کبھی نہیں چھوٹے گی اس کی ہاں جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا چغلی غیبہ غیبت جھوٹ بہتان ظلم کرنا ستانا کسی کا حق دبانا یہ سب چیزوں سے آدمی بچے گا کہ نہیں ہوگا یہ بھوکا رہ سکتا ہوں بھوکا مر سکتا ہوں لیکن کسی پر ظلم نہیں کر سکتا کسی کا مال میں ہڑپ نہیں کر سکتا اندر کی طاقت جب آدمی پیدا ہوتی ہے تو پھر آدمی اپنی زندگی کو صحیح روپے لے کے چلتا ہے ہاں اس کے لیے میں دوستوں جماعت میں نکل کر تبلیغ میں سب سے پہلا نمبر ایمان ہے یہ ہم دھوکے میں ہیں کہ ہمارے پاس تو ایمان ہے ہم تو مسلمان ہیں ٹھیک ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے لیکن مسلمان بننے کے لیے چیزیں محنت کی ضرورت ہے ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا میں دوست لڑکا ڈاکٹر ڈاکٹر ہوگا نہیں اسے ڈاکٹر بننے کی محنت کرنی پڑے گی پھر یہ ڈاکٹر ہوگا انجینئر کے گھر میں پیدا ہونا انجینئر تھوڑا ہوتا ہے محنت ہر چیز کی محنت ہے اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے آسان کر دیا کہ ہم اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کریں کہ ایمان ہمارا بنے ہماری زندگی میں اسلام آئے جو لوگ مراقبہ کر کے بیٹھے ہیں بھائی ذرا اپنی موڈی اونچی کرو مراقبہ کریے رات کو تین بجے اٹھ کر مسجد میں یا نہیں ہاں کوئی آدمی گاڑی چلا کیا مرے گا ہاں ایسے یہاں ہے اگر مراقبہ کے نیچے مولی کر کے سوتے رہو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے بلکہ اللہ کی اللہ کی نمک کی ناقدی ہونے کی وجہ سے محروم رہے گا آدمی کہ اللہ نے اسے اپنی اپنے اپنے دین کی محنت کی نسبت پر توفیق دی اجتماع میں پہنچایا اور اجتماع میں پہنچانے کے بعد ایمان کی مسجد میں بیٹھ کر پھر سو گیا اس لیے اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی بھائی سوتا ہو تو اسے اسے جگہ دیا کرو اس کا نقصان نہ ہو اور میرے سامنے بیٹھ کر تو موڑی نیچے کجیو مجھے بہت یہ ہوتی ہے سامنے اللہ نے بٹھایا ہے تو سونے تھوڑا بٹھایا ہے اس کو تو سب سے زیادہ دھیان کے ساتھ سننا چاہیے اچھا بہت سو کو آگے بیٹھنے کا شوق بھی ہوتا ہے پھر مڑیا بھی نیچے کر لیتے اللہ کے تو میں کہہ رہا میرے بھائیوں زندگی میں دین لانا ہے اور دین اچھا یہ بھی بات ہے کہ ہم میں آدمی دیندار بننا چاہتا بھی ہے کہ میں دیندار بنوں لیکن کہتا ہے کہ ہوتا نہیں مرسال مطلب۔ پانچ بکری نماز پڑھانی بہت دل میں چھ پن تھتو نہیں مرسا مطلب۔ غلط زندگی غلط زندگی کوئی آدمی پسند تھوڑا ایمان وار کو غلط زندگی تھوڑا پسند کرے گا نہ چاہتے ضرور ہے کہ ہم بھلے انسان بنے متقی بنے ایماندار بنے اللہ کے دین کا کام کریں ہاں دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے سب کے اندر جذبہ ہے لیکن ہوتا نہیں وجہ کیا ہے کہ دین پر چلانے والی جو طاقت تو ہمارے پاس کمزور ہو گئی ہے وہ ایمان کی طاقت ہے جو طاقت ہمیں دین پر چلائے گی اور حق پر چلائے گی وہ طاقت ایمان کی طاقت ہے اسے صحابہ فرماتے ہیں تعلم ایمان ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا کوئی ایمان سیکھنے کی چیز ہے اپنے کیا کہتے ہیں ایمان تو چھ اپنے پاس ہے سیکھنے سے آئے گا وہ تو کھوٹا سکہ ہے جیب میں اس بات میں بھی فرما کے ان مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ جو تم ایمان ہے نہیں میں ہمارے پاس ایمان ہے یہ دھوکا ہے تمہیں ایمان کے دھوکے سے نکلو اور اپنے ایمان کو بناؤ ہاں ایمان ایمان پر محنت کرنے کے معنی کیا ہے کہ کلمے پر محنت کر کے دل میں اللہ کا خوف اتنا پیدا کر لو کہ جو خوف خدا ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اس کی نافرمانی سے روک دے وہ ڈر ہی روکتا ہے آدمی کے دل میں ڈر ہو تو روکے گا اس کی نافرمانی کرنے سے ہاں آپ لوگ تو موٹر سائیکل والے ہو اور فور ویل والے ہو یہ لے کے نکلتے ہو تو ہائی وے پر میرے دوست لال بتی دیکھنے کے بعد اس کو پار کرو گے بولو چلتے ہو اور دور سے دکھتی ہے ہری بتی اب دور سے ایک دم خاص تک میں یہاں سے نکل جاؤں ابھی ہی پہنچا تھا کہ لال بتی ہو گئی تو کیا کرے گا نکل جائے گا نہ کیوں اندر ڈر ہے ٹرافک کا پولیس کا کہ کہیں کھڑا ہوگا نہ پھر میمو میمو میمو پھاڑے گا میرے لیے ہمارا ایک دوست کہتا ہے میں صاحب تو میمو فوراً بھی نہیں پڑتا گھر ہی آ جاتا ہے فوراً ہاں تو ڈر ہے تو کرتا ہے چھوٹا بچ نادان بچہ گاڑی لے کے جاتا ہو موٹر سائیکل نہ وہ میرے دوست ٹرافک کا کاروں کا کوئی پتا ہی نہیں تو ڈرتا بھی نہیں مگر مگر اس سے چلا جاتا ہے تو یہاں اللہ کا ڈر اگر آ جائے اللہ کا ڈر اور وہ ایمان پر محنت کرنے سے آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المان و ما وقر وکر قلب وسط العمل کہ ایمان کی جگہ دل ہے جب ایمان دل میں ٹھہر جاتا ہے اور جم جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی ایمانی بن جاتی ہے اس کے اعمال اس کے اعمال تصدیق کرتے ایک ہمارا ایماندار سے ہم لوگ بھی آدمی کی ایماندار بیمان ہونے کا فیصلہ کس میں کرتے اس کے عمل پر چاہے کتنا فرشتہ بنے لو پر دندا میں جھوٹ بولتا شو کہ جو جی دھوکا نہ کھاتا وہ مہمان છે આ તો બહુ મહેમાન માણસ છે ધોકો કરે છે ہاں، اور اس کے اعمال سے ہم ایماندار کہتے ہیں وہ آدمی سچائی کے ساتھ ماشاءاللہ چھوٹے بچے کو بھی پورا توڑ کے دیتا ہے تو کہتے ہیں وہ ایماندار مانچ ہے تو اللہ کا نہیں کہہ رہے تھرمامیٹر اللہ کے نبی یہ دیا ہے کہ تم اپنے ایمان کا اس تھرمامیٹر سے ایک لگاؤ کہ تمہارا ایمان کہاں تک ہے چل ایمان ہو ماوق باپ کا رفیع کل بھی وہ سب تکا کہ ایمان انسان کے دل میں جمتا ہے اور اس کی تصدیق کرتے اس کے کہ کس کے دل میں ایمان ہے ایک آدمی چاہے کتنے بھی تو اپنے آپ کو ایمانداری کے دعویٰ کرے لیکن اس کے اعمال ٹھیک نہیں تو لوگ نہیں مانیں گے کہہ رہے دیکھا جھوٹ ہو جائے تو اللہ کے نمی تھمامیٹ بتایا ہمیں اب ہم اپنا تھمامیٹ دیکھو کہ میرا ایمان کہاں تک ہے کہ پانچ وقت کی نماز ٹوٹی پھوٹی بھرنے پڑھ لو اتنا ہے جھوٹ چھوڑ دوں غیبت چھوڑ دوں لوگوں کا مال دبائے واپس کر دوں ابھی میرے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے اتنا ایمان میں بناؤں گا پھر یہ طاقت جب پیدا ہوگی تو پھر اور معاملات میں معاشرت میں اخلاق میں ہر چیز میں میں اپنے آپ کو درست چلاؤں گا یہ چار مہینے اس لیے مانگتے ہیں جو تو ہمیشہ کر تم اتنو جا کے ایمان بنی جائے اگر ہم ہمارے فرق کرتے تھے کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے راہ میں نکلو کتنا نکلو اتنا نکلو کہ تمہارا ایمان جو چاہیے وہ بن جائے پگڑا ہو ہاں پھر فرماتے تھے نہیں کہتا چاہے میں تین دن پانچ دن دس دن جتنے دنوں میں تمہارا ایمان بنے اتنا وقت لگاؤ بیمار آدمی دوا خانے میں داخل ہوتا ہے تو دوا خانے میں اتنا وقت لگاتا ہے کہ پوری تندرستی تندرستی مل جائے پھر وہاں سے چھٹی لیتا ہے اور چھٹی ڈاکٹر سے کیسا ہے جی بیچا جی ویسے کیونکہ بیمار ہوں ایسے میرا ایمان کمزور ہے میرے ایمان میں ضعف ہے میرے یقین میں فساد ہے اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں یقین یہ رکھوں کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور روزی اللہ ہی دیتا ہے تو تیرے آنکھ کیا کہتی ہے کہ دکان کہ دکان چلا ہے اندر یقین دکان کا اللہ کا نہیں ہے ہاں، اسے زبان ہے تو کھا چو تو تیری ماں کے پیٹ میں کھلایا تھا اللہ نے تجھے بنایا چار مہینے گزرنے کے بعد تیرے جسم میں روح ڈالی اور پانچ مہینے تیری ماں کی بند کوٹری میں تجھے رکھ کر تجھے کس نے تیری پرورش کی اور تیری حفاظت کس نے کی اللہ نے کی کیسے اپنی قدرت سے کی وہاں دکان کا ہوا کچھ تھا نہیں آکسیجن کچھ نہیں تھا وہاں ماں کا پیٹ کا اندھیرا پھر رحم دانی کا اندھیرا پھر جو اوپر میں دوستوں جو کور چڑھاتا اللہ وہ تیسرا اندھیرا تین تین اندھیروں میں رکھ کر اللہ نے انسان کو بنایا ہے فی ظلمات سلاس قرآن میں کیا اللہ میاں کہ ہم نے انسان کو تین اندھیروں بنایا ہے بڑے قدرت والا ہے وہ تم اندھیروں کچھ بنا سکتے ہو ارے بولو کارخانہ کھولا اور لائٹ ایک نہیں ہے تو کوئی بنا سکے گا سوئی بھی نہیں بنا سکے گا اندھیرے میں اور اللہ تین تین اندھیروں میں انسان کو اپنی قدر سے بناتا ہے اور ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ کرتا ہے کان اپنی جگہ پر ناک اپنی جگہ پر آنکھ اپنی جگہ پر زبان اپنی جگہ پر ہاتھ اور پیر ہر ہر ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہاں اللہ اپنے اسے بناتا ہے اس اللہ پر یقین ہے کہ وہ اللہ کھلاتا ہے وہ پلاتا ہے حضرت علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو قوم نمرود پر ایمان لائی تھی کہ نمرود ہمارا رب ہے اس کو یہ کہا کہ میں تو نمرود کو رب نہیں مانتا میں تو میرا رب اس کو مانتا جو مجھے پلاتا ہے بیمار ہوتا ہو تو شفا دیتا ہے قرآن میں ہے حضرت موسا کی یہ بات اپنے قوم سے الدی ہوئی تو نہیں وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے وہی مریض تو وہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا وہی دیتا ہے میں تو اس اللہ پر ایمان لایا ہوں ہم بھی اسی اللہ پر ایمان لائے ہیں جو پرورش کرنے میں کسی کا محتاج بولو نہیں ہے ہماری پرورش بھی وہی کرتا ہے اور ہماری اولاد کی پرورش کون کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے میں نہیں کرتا میں تو محتاج ہوں اس یقین کو اندر لانا اور یہ لانے کے لیے محنت ہے حضرت عیسیٰ کرتے تھے کہ یقین اور ایمان کی جگہ دل ہے ایمان کی جگہ دل ہے اور دل تو اندر ہے تو دل میں جانے کے راستے کا کیا کیا راستے ہیں تو فرماتے تھے دل میں جانے کے راستے یہ چار راستے ہیں زبان آنکھ کان دماغ ان چار راستوں سے دل میں بات جاتی ہے ہاں آنکھ دیکھتی ہے زبان بولتی ہے کان کان سنتے ہیں اور دماغ سوچتا ہے آنکھ نہ دیکھا آنکھ نہ دیکھا واگ تو زبان بولی واگ کان نے سنا واگ دماغ میں سوچا پھاڑی کھاسے تو وہاں سے ہٹ کر جاتا ہے کہاں گھر میں گھستا ہے آنکھ نے دیکھا ہے زبان نے بولا ہے کان نے سنا ہے دیکھو آنکھ نے سوچا ہے واگ کا ڈر اندر گیا اور اس واگ کے ڈر میں اندر جانے کے بعد چلو یہاں سے نکلو باہر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں خاکی لباس والے آدمی کو آنکھ نے دیکھا اور آنکھ نے دیکھ کے سوچا تو پولیس اڑوچ ہے آنکھ نے پولیس سوچا بولے پولیس آنکھ کان سے تو پولیس دماغ سوچتا ہے اس کے سامنے اب نہیں جانا چاہیے اس سے بچ کر نکل جانا چاہیے حالانکہ وہ بھی انسان ہے دو آنکھ والا ہی ہے اس کے چار آنکھیں نہیں ہیں لیکن ایک عہدے پر ہے جس کی بنا پر اس کے پاس پاور ہے اس پاور کو سامنے رکھ کر آدمی لڑتا ہے اس سے ہاں صحابہ کے یہاں بادشاہ ہو کہ بادشاہ کا باپ ہو کا انسان ہے یہ بادشاہ نہیں انسان ہے ہمارے جیسا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ شیر کو شیر پھاڑنے والے سمجھ لیتے تو وہ شیر اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کرنے والے اللہ ہیں نفع نقصان پہنچانے والے اللہ ہیں صحابہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ صحابہ کی جماعت جا رہی تھی ایک جگہ ایک صحابی کو کچھ حاجت ہوئی تو حاجت کے لیے رک گئے اور جماعت آگے چلتی رہی اور وہ کسی موڑ میں مڑ کر چل چلی گئی یہ اپنی حاجت کسی فارغ ہو کے آئے تو دیکھا تو جماعتیں دکھتی نہیں اتنے میں آگے بڑھے تو ایک ایک شیر آیا سامنے شیر آ رہا تھا تو وہ شیر کی طرف گئے اور شیر کی طرف جا کے کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ہوں اور میں میرے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں مجھے رستہ دکھا تو شیخ کو سمجھایا شیخ کو سمجھایا کس نے اللہ نے تو وہ شیر صحابی کی بات کو سن کر دم ہلاتا وہ آگے چلنا شروع کیا اس نے اور صحابی نے ان کے بیچ چلنا شروع کیا اور صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اس شیر کو کہ کبھی یہاں جاتا ہے کبھی یہاں جاتا ہے کبھی یہاں جاتا ہے کبھی یہاں جاتا ہے یعنی میری باڑی گاڑی بھی کرتا ہے وہ کہ کوئی دوسرا جانور آ کو میرے پر حملہ نہ کر دے وہ چلتا رہا میں اس کے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ میرے ساتھی مجھے نظر آنے گئے میرے ساتھی آگے ہیں تو پھر وہ شیر کھڑا ہو گیا اور زمین پر اپنا کر کے تھوڑا آواز سے بولا اور پھر چلا گیا ہاں اور اللہ کے نبی کی حدیث میں کہ آدم کے بیٹے میں جس مخلوق کا ڈر نہیں ہوتا وہ مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے کوئی بھی مخلوق ہو ہاں لیکن ہمارے دل میں مخلوق کا ڈر کب نکلے گا جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا تب صحابہ کے اللہ کا ڈر تھا کہ مخلوق سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ اللہ کا ڈر ان کا مخلوق کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے اب دیکھو اللہ والے اپنے کو کچھ کرتے ہیں مارتے ہیں نہ لیکن اللہ والے آدمی ڈرتا ہے اللہ والے کہیں ناراض نہ ہو جاوے کہیں بے نہ ہو جاوے ان کا ڈر ہمارے دل اللہ ڈالتا ہے وہ اللہ اللہ کے بندے ہیں دیکھ بندے ہیں اپنے اللہ سے نہیں دیتا اپنا بچہ نہیں دیتا اپنے سے آج کل نہیں ہے آج کل نہیں اولاد ہے تیرے دن اللہ کا ڈر نہیں ہے تو نیڈر ہو اللہ کے مقابل نیڈر نیڈر بن گیا ہے نماز چھوڑتا ہے جھوٹ بولتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسا جب نیڈر بن گیا تو تیرے اولاد کو بھی خدا نے تجھ سے نیڈر بنا دیا چلو ہاں ہم اپنی زندگی صحیح کریں خود دیکھ لیجیے ہم اللہ کی اطاعت کے ساتھ چلیں گے تو اللہ ہماری اولاد کے دل میں ہماری اطاعت کا جذبہ پیدا کرے گا ہماری اولاد ہماری بات میں گرنا پپا نے پوچھا ہوگا نہیں کرو کیوں کہ والد اللہ کی اطاعت میں ہے ہاں ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے بنے تو پھر اللہ تعالیٰ شانو ہماری زندگی کے حالات کو خدا بدل دے گا ہمارے پاس دعا کروں وہ پریشان پر پریشان کا رستہ تو نہیں اختیار کیا ہے موٹا کیا کرے گا آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے بھول ہو جاتی ہے لیکن ایمان والا اس سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے فوراً توبہ کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میں بھول ہو گئی معاف کر دے اور ایمان والا گناہ پر ہمیشہ باقی نہیں رہتا اس کی زندگی میں اصرار نہیں ہوتا حضرت شیخ نے فضار کی کتاب لکھا ہے کہ ایمان والا گناہ کرنے سے ایسے گھبراتا ہے جیسے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو ایسا ڈرتا ہے وہ اور جو نافرمان ہوتا ہے فاسق فاجر وہ گناہ کے بارے میں ایسا سوچتا ہے کہ مکھی بیٹھ اڑا دی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی یہ ہوگا ایمان کی ایمان جب بندہ بنے گا یہ سب آئے گا ہاں اور جب ایمان کے ذریعے اللہ سے تعلق جب اللہ سے تعلق تمہارا ٹھیک ہو جائے گا تو سب مسئلے آسان ہو جائیں گے ہاں اپنا تعلق اللہ سے درست کرنا اور اپنا تعلق بڑھانا اللہ سے ہم لوگ ہم لوگ دھوکے میں دنیا میں ہاں۔ مالدار ان سے تعلق چکر یہ سب فقیر ہیں بھیکاری ہیں ان سے تعلق بنا کے کیا کرو گے اپنا تعلق اللہ سے بناؤ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور بڑے قدرت والا ہے اور بڑا قدر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محنت کو صحابہ نے یہ بات سی صحابہ نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑا اللہ سے دین سے جوڑا اپنی جان مال کو اللہ کی منشا کے مطابق لگایا جہاں اللہ نے کہا اللہ نے دنیا میں عزت دے دی اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ دیا انہیں کہ میں تم سے راضی ہوں چلو دنیا میں اللہ راضی ہاں۔ اور اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں کہا کہ جو بھی میرے ان صحابہ میرے نبی کے صحابہ کے پیچھے چلیں گے نا میں ان سے راضی ہو جاؤں گا اور سابق من المین الحاجین والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه تو میرے بھائیو صحابہ والی عزت صحابہ والی مددیں جو اللہ نے ان کی کی ہے وہ میرے دوستوں ہمارے ساتھ آج بھی ہو سکتی ہے اگر ہم صحابہ کے پیچھے چلیں صحابہ والی زندگی تقوی والی زندگی اللہ سے ڈرنا ہاں زمین پر خدا کی مخلوق پر رحم رحم دل بن کے زندگی گزارنا ہاں اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت پر زندگی بھی کیسا آنا ہاں مسلمان کا وجود دنیا میں اس لیے ہے کہ مسلمان زندگی کے جس شعبے میں ہو اس شعبے میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزار کے انسانوں کو بتائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تجارت میں سیاست میں اور کھیتی باڑی میں جہاں بھی ہے اپنے اپنوں میں پرایوں میں کہ نہیں ایک اللہ سے ڈرنا ایک اللہ کی ماننا اور اسی کی طاقت سے چلنا میرے دوستو یہ ہے ہماری زندگی کا مقصود کہ ہم اپنے کاروبار میں اللہ کے بندے بن کر دنیا کے سامنے آئے ہیں کہ مسلمان ہے مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا مسلمان ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتا مسلمان وعدہ خلافی نہیں کر سکتا مسلمان چھوٹے بچے کے ساتھ بھی دھوکے کے آوازیں نہیں کر سکتا مسلمان ہے ہاں اگر حکومت نے اللہ پہنچایا ہے تو وہاں انصاف کے ساتھ رہے گا اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا ظلم کا ساتھ نہیں دے گا وہ مسلمان ہے تو ہم تو میں دوستو دنیا میں ہمیں اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے اور ہمیں مسلمان اس لیے بنایا ہے اور حضور کی امت میں اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ ہم دنیا کے قوموں کو انسانوں کو اللہ کے احکام والی زندگی اپنے اپنے شعبے میں برت کر اور اس پر عمل کر کے دکھائیں کہ تجارت جس کو اللہ چاہتا ایسی ہے اس سے زیادہ کرو ملازمت اس طرح کرو خدا نے تمہیں حکومت کا حکومت تک پہنچایا تو پھر وہیں وہ کہے گا رہیں گے مسلمانیوں رہتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے مسلمان بن کے جیو کہ میں مسلمان ہوں اور میری زندگی ہے تم یہ زندگی گزارو ہم اپنے گھر والوں کو ستائیں گے نہیں ہم اپنے بچوں پر ظلم نہیں کریں گے ہم اپنے خاندان کے ساتھ لڑائی نہیں لڑیں گے اس لیے ہمیں تو اسلام لڑائی سے روکتا ہے ہم بھی کریں گے سب کے ساتھ مسلمان بن کے جیئیں گے کہ مسلمان اس کا نام صحابہ دنیا کی قوموں کو میرے دوست دعوت دینے جاتے تھے تو اس ان ان, ان بادشاہوں کے جو یہ وہ ہوتے تھے یعنی خبر پہنچانے والے جاسوس وہ جاسوس جا کے کہتے تھے کہ یہ لوگ تو عجیب لوگ ہیں یہ ہماری بستیوں میں آتے ہیں تو کسی کی باغ میں سے کوئی پھل بغیر جا کے لیتے نہیں اور کوئی چیز لیتے تو اس کے پیسے ادا کرتے ہیں کسی پر ظلم نہیں کرتے اور ان کے دلوں میں تو بڑا رحم ہے لوگوں کا ہاں اور راتوں کو اللہ کے سامنے روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور ہماری فوج والے تو جہاں جاتے ہیں ان کے سب کو سب کچھ لوٹ پھاڑ کے کھا جاتے ہیں تو پھر بادشاہ سمجھتا تھا کہ جن کی زندگی یہ ہو ان پر ان پر قابو پانا مشکل ہے ہاں اسی میرے بھائیوں ماشاءاللہ اللہ میں اللہ نے پہنچایا ہے آپ آئے نہیں ہو بلایا ہے اور پہنچایا ہے اور اس لیے پہنچایا کہ میرے بندے اجتماع میں آ کر میرے دین کی باتوں کو اور تقاضوں کو سنیں اور ان تقاضوں پر اپنے آپ کو ڈالیں تاکہ ان کی دنیا اور آخر دونوں بن جائے ہاں اللہ نے دو کان دی ایک نہیں دیا کہ دو کان سے سن کے اندر اتارو نہ کرو کہ سانگ اس کا اس سے سنو اس سے نکالو نا دونوں ایک ہی طرف ہے اگر یہاں سے سننے کا یہاں سے نکالنا تو ایک دوسری طرف ایک دوسری طرف ہوتا لیکن دونوں ہاں بولنے والے کی طرف ہے پیچھے رکھے دونوں کو کہ سن اندر اتار اور پھر کر اور قرآن میں اللہ یہی کہتا ہے لدینہ يستمعون القول فيتبعون اولئك الذين هداهم الله کہ ایمان والے تو اللہ کے دین کی باتوں کو دونوں کانوں سے دھیان اور توجہ سے سنتے ہیں اور پھر جو سنتے اس پر عمل کرتے اچھی طرح سے یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہی سمجھدار لوگ ہیں میرے بھائی ہو زندگی اللہ نے دی اسی لیے ہے یہ جو زندگی آپ کے پاس ہے وہ اپنے کو بنانے کے لیے دی اللہ نے دنیا بنانے کے لیے نہیں دنیا تو اللہ نے بنائی ہمارے لیے ہے ہاں وہ تو ہماری مقدر کے ہم کو دے گا لیکن اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اور اسباب جو دیے مال پیسے کوڑیا اور میں تو طاقت قوت جوانی یہ جو کچھ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنے آپ پر محنت کر کے ہم اللہ کا بندہ بنائے اپنے آپ کو ہمارا ایمان ہم بنائے ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی جناب رسول اللہ نے جیسے ہمیں بتایا ایسے گزارنے والے ہم بنے اس کے لیے اللہ نے ایک زندگی دی ہے اور زندگی میں جو کچھ دیا ہے صحابہ نے اس کو سمجھا تھا زندگی اسی کے لیے کل ان سلاتی و و و مماتی رب العالمین لا شریک لاہمین اللہ شریق فرما دیجئے انہیں ہاں کہ میری جانی عبادت اور میری مالی عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا دونوں اللہ ہی کے لیے ہے کوئی شریک نہیں اس میں جینا اللہ کے لیے مرنا اللہ کے لیے جینا دنیا کے لیے نہیں ہے جینا اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے جینے کے معنی کیا ہے کاروبار میں تو اللہ کے حکموں پر چل تو اللہ کے لیے جی رہا ہے زندگی کے جو بھی شعبے میں ہو اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی گزارو گے تو یہ ہے ہم اللہ کے لیے جی رہے ہیں اللہ کے حکام اور زندگی ہاں اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہے اللہ کے دین کو زندگی میں عمل کرتے ہوئے اور اس دین کو دنیا میں زندہ کرتے کرتے مرنا ہے جینا بھی اللہ کے لیے مرنا بھی اللہ کے لیے ہاں جو اللہ کے لیے جیتا اللہ کے لیے مرتا ہے تو موت کا دن اس کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے موت کا دن بولو خوشی کا دن عید کا دن ہوتا اس کا ہاں جو اللہ کے لیے جیتا اللہ کے لیے مرتا ہے وہ میرے دوستوں وہ موت سے نہیں روتا بلکہ اللہ کی ملاقات کا شوق جتنا اس کی زندگی گزرتی ہے اتنا اسے اللہ کی ملاقات کا شوق بڑھتا ہے ہاں صحابہ میں یہی تھا ایک صحابی کا انتقال وقت قریب آیا تو ان کی بی رونے لگی تو انہیں پوچھا کیوں روتی ہو کہ تمہارے تمہاری جدائیگی میں کہ اب تم جا رہے ہو وہ نہیں کہ پھر خوشی میں کہتے ہیں وہ دربا دربا غدن نلقا محمد ارے کتنی خوشی کی بات ہے کتنی خوشی کی بات ہے ابھی روح نکلے گی اللہ کی ملاقات ہو جائے گی اور اللہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور جو اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے مرنا سیکھتا ہے نا اس کی جب جان کے جان کے روح کے نکالنے کا اللہ حکم دیتے ملک الموت سے تو ملک الموت سے کہتے ہیں میرا فلاں بندہ اس نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی مشقت اٹھائی اب میں چاہتا ہوں اس کو راحت دوں جاؤ اس کی روح نکال کے لے آؤ تو ملک الموت بھی تعجب کرتے کہ بندہ اللہ کو کتنا پیارا ہے اللہ مجھے اس کے بارے میں ہی کہہ رہا ہے تو ملک الموت اس کی روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں تو جنت سے ریشمی رومال لاتے لے کر اس میں خوشبو جنت کی خوشبو مشک اندر لے کر آتے ہیں اس کی روح نکالنے کے لیے اور پانچ سو فرشتوں کی جماعت ان کے ساتھ ہوتی ہے اس کی روح نکالنے کے لیے پانچ سو فرشتے بھی اپنے ساتھ پھولوں کے گلدستے لے کر آتے ہیں ہاں ایک گلدستے میں بیس قسم کے پھول بیس کلر کے پھول اور ہر پھول میں خوشبو الگ ایسی اس کی اس اس کی کی نور نکلنے ایسی نکلتی ہے ہمارا کل موت اس کے اور جنت کے درمیان کے پردے ہٹا کر اسے کہتے ہیں وہاں جنت میں جانا دیکھ اور وہ جنت ہے ہاں اور پھر وہ رومال اس کی تھوڑی کی کر سنگاتے ہیں اور کہتے ہو مبارک لو چلو چلو جنت کی طرف چلو ہاں یہ ہوتی میں دوستوں مزے کی چیز ابھی اپنے تو مرنے میں ڈر لگتا ہے معاملہ صاف نہیں ہے ہاں اللہ کے نبی کی دعاؤں میں کہ اللہ تیری ملاقات محبوب بنا دے اللہ کے نبی کی دعا میں اللہ الموت اے اللہ موت کو محبوب بنا دے اس آدمی کے لیے جو تیرے نبی کو اللہ کا رسول مانتا ہے اللہ علام یادم ان محمد رسول مسلم دعاؤں میں ہاں تو میں شام کے ساتھ تو دنیا سے جاتا ہے وہ پانچ سو فرشتے اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں اور محبت سے اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے ہیں ہاں اور جب اس کی روح نکال کر ملک الموت لے کر جاتے ہیں تو یہ پانچ سو فرشتے اس کے گھر سے اس کی قبر تک لائن سب کھڑے ہو جاتے ہیں اسے قبر تک پہنچاتے ہیں ہاں مزے کی بات ہے اور قبر میں جب اس کو سلایا جاتا ہے اور اس کے اس کے خاندان والے اسے دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ شان ہو قبر میں دو فرشتوں کو بھیجتے ہیں بشیر مبشر دو فرشتے آتے ہیں اور دونوں فرشتے آ کر اس کے لیے جنت کا ریشمی گدا لا کر بچھاتے ہیں اور اسے سلاتے ہیں اور سلا کے کہتے ہیں نم کنو دلا روز سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے اپنے کمرے میں اور اسے دلہا کے سوا کوئی نہیں اٹھاتا تو میں بھی کوئی نہیں اٹھائے گا سوائے اللہ کے سو جاؤ مزے کی نہیں اور اس کی قبر کو اللہ چوڑی کر دیں گے اور اس قبر میں جنت سے ستتر کھڑکیاں اللہ میاں کھول دیں گے وہاں سے وہاں سے جنت کی ہوائیں خوشبوئیں آتی رہے گی اور یہ مزے کی نیند سوئے گا ہاں ایمان والے کی نیند پوری ہوگی قبر میں دنیا میں نہیں دنیا میں تو اسے کہا جاتا ہے رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا پر تحجد اللہ کے سامنے اور اس کو نیند کیسے اٹھایا جاتا تھا فرش فرش میرے دوستو صبح کی نماز میں کب اٹھو ہاں لیکن مرنے کے بعد اس کو سلایا جائے گا سو جاؤ سو جاؤ ہاں جاگنا ہے جاگ لے ہاں آسمان کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے ہاں ابھی موقع ہے فجر میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا اللہ دیکھتا ہے میرے بندے نے میٹھی نیند چھوڑی ہے اور میری اطاعت میں آیا ہے اللہ کو بندہ بڑا پیارا ہوتا ہے اللہ اپنے ان بندوں سے کہیں اب سو جاؤ دنیا میں تو ہم تمہیں سوئے کہ جگاتے تھے ہماری ہمارے حکم کو پورا کرنے تم ہماری مان کر آئے ہو ہمارے لیے جی کر آئے ہو تو اب ہم تمہیں قیامت تک سلائیں گے چلو سو جاؤ میٹھی نیند اللہ میں نصیب فرما دے ہاں موت تو آنی میرے بھائی ہو اور موت روزانہ قریب آ رہی ہے ہاں اور جن سے ہم دل لگا رہے ہیں ایک دن ہمیں چھوڑ دیں گے ہاں کوئی ہمارے ساتھ قبر میں آئے گا نہیں قبر میں اگر میرے دوستو بشیر و بشیر کو بلانا ہے تو زمین پر خدا کے بندے بن کے جینا سیکھنا پڑے گا ہاں اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے مرنا اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو اس کے لیے جان مال کو کھپانا زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے موت سے پہلے پہلے ہاں آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے ساتھ اللہ اس کے جنت میں درخت کی شکل میں اگا دیتے ہیں ہر سبحان اللہ پر درخت زمین پہ اللہ کو یاد کر سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ عرش کے آسمان پر جاتے ہیں اور اللہ کے عرش کے چاروں طرف گھومتے ہیں اور گھومتے کہتے ہیں اللہ تیرا فلاں مندہ تجھے یاد کر رہا ہے زمین پر ہم اللہ کی یاد کریں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارا ذکر ہو کتنی بڑی چیز ہے ہم اپنی زندگی کے لمحات کو کہاں پر بات کر رہے ہیں ہنسی مذاق میں ہوٹلوں میں بیٹھ کر آج اس کی قیمت نہیں ہوگی مرنے کے بعد قیمت ہوگی اوہو اگر دنیا میں اپنے اوقات کو میں برباد نہ کرتا تو میرے لیے کتنے انعامات مجھے ملتے ہیں اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا لئی سے تحسر جنتی اللہ مرت بہم لم لسکر اللہ فیحا کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی حسد اور افسوس کریں گے دنیا کی اس گھڑی پر جو گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہے یہ زندگی سیکھنے کے لیے تمہیں کہتے نکلو ہماری زندگی بگڑی ہوئی ہے ہمارے رات اور دن غفلت میں گزر رہے ہیں میرے دوستو چاہے ہم پانچ وقت کی نمازی ہوں اور میرے دوستو روزانہ تلاوت بھی کرتے ہوں لیکن باقی وقت کہاں گزر رہا ہے ہماری نمازیں صحیح نہیں اللہ نے قرآن میں ہم سے ایمان مانگا کون سا ایمان صحابہ والا ایمان وہی کما امنس جب ان سے کہا جاتا ہے وہ ایمان لاؤ جو ایمان صحابہ کا ہے وہ ایمان بالغیب ہے وہ اللہ کے قدرت کا ایمان ہے اللہ کے قدرت پر ایمان لانا اللہ کے غیبی خزانوں پر ایمان لانا جنت اور جہنم پر ایمان لانا اللہ کے غیبی فرشتوں کا نظام پر ایمان لانا اللہ کی کتابوں میں اللہ نے جو کچھ لکھا اس پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا یہ میرے دوست اللہ کا مطالبہ ہم سے ہے یہ محنت کرنے سے ہوگا وہی مان لاؤ اور اللہ کے نبی نے فرمایا سلو کما رائے تو مونی وسلی جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ایسی نماز پڑھو چھوٹے بچے والوں نہیں نبی والی نماز ہمارا حال تو یہ ہے بچپنے میں جو نماز سیکھی تھی وہی نماز پڑھ رہے ہیں کبھی کسی مسلمان کسی والد صاحب کے پاس جا کے نہیں پوچھا کہ اردو والی نماز کون سی ہے ہمیں ہمیں سکھائی ہے اللہ کے نے فرمایا نماز میں ہی طرح پیرو سنت کے مطابق نماز میں کیسے کھڑا ہونا نماز میں کیا پڑھنا کیسے پڑھنا ہاتھ کیسے باندھنا سجدہ کیسے کرنا رکو کیسے کرنا نبی کا رکو کیسا تھا سیکھنا اسے اور پھر اندر کیا نماز کے داخل میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے نماز پڑھو گویا تمہیں تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ہاں۔ اگر یہ نہیں تو کم سے کم دل میں یہ دھیان ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہاں, ہاں۔ یہ دھیان اندر لانا پڑا گا محنت کر کے تمہارے گھر میں مزدور کام کرتا ہے مزدور تو مزدور کام کرتا اس کو پتا ہو صحیح کام کرے گا وہ ہاں اور دیکھے کہ سیٹ تو گیا تو بوڑیا پیتا رہے گا ایسے جب نماز نہیں دھیان ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو سیدھا رہے گا یہ یہ نہیں ایسا نہیں ہوگا نماز نبی کے طریقے پر ہو گیا اب نبی نے ہمیں نماز پڑھنے کی ترتیب بتائی جب قیام میں کھڑے رہو تو اپنی نگاہ کو اپنے سجدے کی جگہ بالکل پابند کر دو وہاں سے کہیں نہیں اتنی ہٹے گی وہ نماز میں کھڑے رہو تو ہیلو مت ہمارا اتنی دیر میں تھک جاتا ہے چار منٹ میں حالانکہ نماز میں آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے تمہارے کوئی بزرگ کے پاس جاتے ہو تو کیا کرتے ہو یہ کھڑے ہاں جی۔ کیسی عجیزی ہوتی ہے تو اللہ والے تھے وہ تو اللہ والے وہ تو اللہ ہے تو اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہونا چاہیے اور ادب سے مدب قانتین مدب یہ کوئی قیام ہمارا قیام تو میں دوستوں آجزانہ ہو ہلنا نہیں ہو بغیر حرکت کے کھڑا ہونا اور ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہونا ایسی نماز بنانے سے بنتی ہے چار مہینے اس لیے مانگتے ہیں کہ دنیا کے دھندوں میں تو سب کا دیوارہ نکال دیا ایمان کا بھی دیوارہ نکل گیا نماز کا بھی دیوارہ نکل گیا مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور اسلام کا پتہ نہیں ہے چار مہینے اس لیے کرنا پڑتے تھے اللہ کے راہ میں نکل کر یکسوئی کے ساتھ اپنے ایمان کو بنانا تعلیم کے حلقوں بیٹھنا ایمان کے تصرے کرنا آخرت کے تذکرے کرنا اللہ کی قدرت کو بولنا یہاں تک کہ دل کی گہرائی میں اتر جائے اور اللہ کے راہ میں نکل کر یکسوئی میں نماز دھیان سے پڑھنے کی فکر کرنا سیکھ کر ایسی نماز بن اللہ کے دھیان والی انتابود اللہ کان کا ترا اللہ کی عبادت ایسے کر دیکھ رہا ہے فَإِنَّهُ اگر تجھے یہ دھیان نصیب نہ ہو تو کم سے کم اتنا دھیان تو لا کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے یہ ہوگی اللہ کا دھیان آئے گا اللہ کے ذکر سے پابندی سے جب ذکر کرو گے اللہ کا اور اللہ کے دھیان کے ساتھ کرو گے نہیں تصویر فران دیکھ رہے ہیں سب جگہ ہم تو قرآن شریف پڑھتے تو اس میں بھی اللہ کا دھیان نہیں ہوتا پڑھتا ہے قرآن شریف اور دھیان ہوتا ہے موبائل میں ہاں اگر اس کا اس کا اس کا قرآن پاک میں میرے دوست دھیان ہوتا تو موبائل ہی لے کے کیا اس کو پتہ چلتا اب یہاں قرآن سے پتہ نہیں ہے کون آ جاتا ہے تھوڑی دیر بھی انتظار نہیں کرتا اور قرآن سے ہی بند کر کے پھر اللہ سے اللہ سے تو مناجات کر رہا تھا اللہ سے تیری بات ہو رہی تھی تو اللہ سے بات چھوڑ کے اس میں لگ گیا اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا کہ کتنا بے وقوف ہے مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا یہ کتنے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ موبائل کو بھی قرآن پر رکھتے ہیں لا حول ولا قوت الا بل کچھ اب زندگی میں ادب نہیں ہے یہ سب سیکھنا پڑتا ہے اور سیکھنے سے آتا ہے اور آدمی پھر اللہ کا پیارا بنتا ہے اللہ کا پیارا بننے میں تو نبی کی سنت والی زندگی اختیار کرنی پڑے گی اور نبی والی زندگی اپنے اندر لانے کی فکر کرنی پڑے گی قرآن پاک کو قرآن کی تلاوت ادب کے ساتھ کرنا سیکھنا پڑے گا ادب ہاں اب ابھی ہماری زندگی آداب نہیں رہے انہیں ایک زمانہ میں دوستو ہمارے بڑے کا یہ تھا کہ وہ قرآن کو بغیر جزدان کے قرآن پاک کو گھر میں رکھتے نہیں تھے اور جزدان بھی کون سا ریشمی کپڑے کا آلہ کپڑا اس کے جزدان میں ہوتا تھا وہ اور وہ دو ہاتھ سے رکھتے تھے اپنے گھر میں اور دو ہاتھ سے اٹھاتے تھے وہ اور دو ہاتھ سے اٹھا کر دیتے تھے اپنے سینے سے لگاتے تھے اپنے سرتے تھے پھر اس کو کھول کے مڑتے تھے اور آج کا بھی ادب ایک اٹھا اٹھاتا ادب سے پکڑتا بھی نہیں یہ سب سیکھنے کی ضرورت میں دوستو ہاں جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی تو اللہ کے کلام کی عظمت آئے گی اور جب اللہ کے کلام کلام کی عظمت آئے گی تو ہاتھوں میں عظمت آئے گی پھر دو ہاتھ سے پکڑے گا ایک قرآن کو ایک سے ایک سے نہیں اور قرآن پاک کو رکھے گا دو ہاتھوں سے ادب سے یہ نہیں چلے آپ بارہ ٹیکا آڑا ٹہرا لگ لڑ کے چل ہیں بتاؤ یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے ارے بولو نا گھر رہ کے سیکھا ہم نے نہیں ہوا یہی راستہ ہے نبی والی محنت والا راستہ کسی کے لیے مت جاؤ اپنے لیے جاؤ دوسروں کے بعد جانا ہے ان کو بھی اپنی طرح دین کی محنت میں لگانے بھی جانا کہ تم بھی لگ نکلو تم بھی لگاؤ بھائی زندگی بنے گی تمہاری بھی ہاں ہر مسلمان زندگی دینی بن جائے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے چار مہینے اس لیے مانگتے ہیں اور بار بار مانگتے ہیں بار بار نکلو تاکہ ایمان بڑھے اللہ سے تعلق بڑھے اور میرے دوست عبادت میں لذت ملے حلاوت ابھی تو پانچ وقت کا نماز نماز میں آتا ہے تو ابھی تو آیا حصے سے نکلنے کی فکر کرتا ہے ہاں امام صاحب تو بول لامی نماز پڑھا ہو تیرا امام دس منٹ سے زیادہ کہاں نماز لمبی پڑھاتا ہے تصویر لمبی معلوم ہوتی ہے ہوٹل سے گھنٹوں کھڑا کھڑا رہتا ہے تھکتا نہیں اللہ کے سامنے ایک دس منٹ تھک جاتا ہے یہ اندر کی بیماریاں اور ان بیماریوں کے ساتھ مرے تو بہت بڑا میرے دوست مسئلہ ہے موت سے پہلے پہلے ان بیماریوں کو سے یہ کرنا اور اپنی زندگی میں اللہ کا تعلق محبت پیدا کرنا اللہ کے دین پر زندگی گزارنے کی مہدوں سے اشتدار پیدا کرنا اور اپنی اولاد کو اس رخ پر لے کے چلنا اور ہر مسلمان کے بارے میں یہ فکر کرنا کہ ہر مسلمان اللہ کا بندہ بن کر نبی کا امتی بن کے کیسے جیے میرا بھائی ہے ہاں ہماری زندگی اکیلے کی نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے تمام ایمان والے ہمارے بھائی ہیں اور دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ اللہ کی آیال ہے ہمیں سب پر رحم کھانا ہوگا اس کے میں دوستو چار چار مہینے بار بار نکلو ہاں اتنا نکلو اللہ کی راہ میں کہ جب موت آئے تو لبیک کہو کہ ہم چار چار مہینے چھ چھ مہینے اللہ کو حاصل کرنے اللہ کا تعلق بنانے کے لیے کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑتے تھے بی بچوں کو چھوڑ کے جاتے تھے اب اللہ کی طرف سے بلاو آیا لبئی گیارہ روپے ہاں جس کا تعلق جس کی محبت ہاں ہاں جی کے لیے گھر چھوڑتے تھے ہم بال بچوں کو چھوڑ کے جاتے تھے اب اسی کی طرف بلاوا آ رہا ہے اللہ کی طرف سے تو کہہ کے جائے گا ہاں ابھی تم چار مہینے چھوڑنے میں ڈرتے ہو چار مہینے میں موت کیا ہوگا پھر ہم تو چار مہینے کہتے ہیں چھوڑو بال بچوں کو اور گھروں کی راہ تو آرام کو چھوڑ اللہ کی راہ میں نکلو تاکہ اللہ اللہ تم سے خوش ہو جائے اور اللہ تمہیں مل جائے پھر موت کا دن آسان ہو جائے گا ہم تو چار مہینے تمہیں نکالنے آئے ہیں ملک الموت آئے گا ہمیشہ کے نکالنے کے لیے کیسے ہوگا اللہ کے لیے چھوٹتی اللہ کے لیے گھر نہیں چھوٹتا اللہ کے لیے گھر کے پنکھے نہیں چھوٹتے تیری قبر میں تیرا کیا ہوگا قبر کا انتظام کیا ہے تیرے پاس ان کو اللہ کے لیے چھوڑ اس راحت کو ڈھاک کے نقشوں کو اور اللہ کی طرف آ تو پھر انشاءاللہ موت کا دن آسان ہو جائے گا پھر اللہ یہاں تو اللہ کے لیے گرمی برداشت کرے گا تو اللہ تو یہ قبر میں جنت کی ہوا ہوا دے گا چل تو میرے میرے دن کے لیے مجھے مجھ سے جڑنے کے لیے میری تعلق کو پیدا کرنے کے لیے نے دنیا میں دھوپ برداشت کی ہاں تو اپنے اپنے مجاہدے کیے ہاں اب تجھے ہمیشہ راحت دیتا ہوں اس لیے بھائی ہو اللہ کے لیے بال بچوں کو چھوڑنا یہ بہت بڑی میں دوستی عبادت ہے ہم دنیا کے لیے چھوڑتے ہیں دین کے لیے نہیں چھوڑتے حالانکہ مسلمان نے دنیا کے لیے نہیں کیا میں دوستو دین کے لیے اپنی دین اپنے چھوڑا ہے سب کچھ اپنی راحت و آرام کو چھوڑا ہے جوانوں نے اپنی جوانیاں قربان کی ہیں دین کے خاطر پہری رات کی دلہن کو میں میرے دوستوں اپنی اپنی اپنی بیوی کو چھوڑا ہے آج کا مسلمان تو ہماری شادی سوانی سے اور اللہ کے کے تقاضے چھوڑ دیتا ہے جوانوں اپنی جوانیں قربان کی ہیں ایک صحابی تھے حضور کی خدمت تشریف لائے حضور پہ تمہاری شادی ہو گئی کہ میرے غریب آدمی کو کون لڑکی دے گا تو یہ صحابی کے آنے سے انصاری صحابی آئے تھے حضور کے پاس ان کی بیوی کا پیغام لے کر حضور اگر آپ کو ضرورت تو میری لڑکی موجود ہے تو حضور نے کہا بھائی مجھے تو ضرورت نہیں ہے اور کسی سے نکاح کرا دو اتنے میں یہ پہنچ گئے تو حضور نے ان سے کہا کہ جاؤ فلاں صاحب کے انصاری کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے تیری لڑکی سے میرا نکاح کر دے ہاں تو گئے لمبا واقع ہے شاید نکاح ہو گیا ہاں وہ جوان لڑکی بھی کتنی خوش نصیب ہوگی اس کے ماں باپ نے جواب جو یہ دیا کہ ہم سوچیں گے تو صاحب ہی سمجھ کے ان کو کرنے کا ارادہ دکھتا نہیں تو چلنے لگے وہ لڑکی گھر میں سے سن رہی تھی یہ بات تو اس لڑکی نے آ کے ابا اما سے کہا ابا اما تم نے کیا کیا یہ تم نے اس آدمی کو دیکھا اس کو کس نے بھیجا آپ نے نہیں سوچا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور آپ نے آپ نے کیا کیا یہ بلائیے بلائیے میں اللہ کے نبی کی راضی پر میں راضی ہوں میں اس سے نکاح کر لوں گی یہ تھی ہماری جوان بچے ہماری جوان بچوں کی زندگیاں ہاں آج ہمارا حال کیا ہے شادی ہو گئی شادی ہو جانے کے بعد حضور کی خدمت پہنچے تو حضور نے کہا کیا خیریت کا نکاح تو ہوگا ایسا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں اس کی مہر وغیرہ تو حضور نہ کہ جاؤ عبد کے عبد کے پاس جاؤ فنا کے پاس جاؤ اور مجھ کہا حضور نے مجھے بھیجا ہے تو وہاں سے انہوں نے کچھ ہدیے دیے ان کو تاکہ مہر ادا کر دیں اور یہ تو یہ اپنی پہلی رات شب زفاف کی تیاری میں پیسے دے کے بازار کے کچھ لیا خرید کر خرید کے لیے گئے بازار میں اور آواز آ گئی یا خیر اللہ کبھی او اللہ کے دین کے گھوڑے سوار ہو گھوڑے پر سوار ہو جاؤ تو سب بھول گئے وہ جو پیسے ملے تھے نا اس سے گھوڑا خریدا اور ہتھیار خریدے اور سیدھے وہاں گئے جہاں جہاں سے آواز آئی تھی اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے ہاں اور گئے تو وہاں شہید ہو گئے اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ وہ نوجوان تو آیا وہ نوجوان تو وہاں رکا نہیں ہے ہمارے ساتھ اور شہید ہوا اللہ کے نبی نے ان کے پاس جا کر اس کے سر کو اپنے گود میں رکھا اور کہا جاؤ اس لڑکی کے ماں باپ سے کہہ دو کہ سعید کا نکاح تو اللہ نے حروں سے کر دیا جاؤ یہ تھے ان اس زمانوں کے جوانوں کی جذبات اور آج ہمارا جوان کہاں زندگی برباد کر رہا ہے اسے ذرا بھی احساس نہیں ہے میرے نبی نے خون سے جس باغ کو سینچا تھا وہ باغ اجڑ رہا ہے میں کیا کروں اور یہ مسلمان اپنی دنیا کی خواہشات کے پیچھے اندھا ہو کر اس نبی نے اپنے اپنے اپنے خون سے جس اسلام کے باغ کو سیتا تھا وہ اس کے گھر میں اجڑ رہا ہے اسے کچھ نہ دے میرے دوست مزرگو ذرا سوچو امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم ایک چاند دو چاند تین تین چاند دو دو مہینے میں دیکھ لیتے تھے اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا ہے کوئی آج ایسا جس کے گھر میں دو مہینے چولہا نہ جلے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھ کے دین کو ہم تک پہنچایا ہے اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے اپنے گھروں میں فاقے کیے ہیں اپنے ننے ننے معصوم بچوں کو رات کو بھوکا سلایا انہوں نے اس دین کے خاطر اس قربانیوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچائے میرے بھائیوں آج وہ دین ہماری غفلتوں سے ہمارے گھروں میں اور ہمارے محلوں میں دوستوں اجڑ رہا ہے ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا خدایا ہم نے خدایا مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغما ہو کر کھیروت اپنے ہاتھوں سے اپنی زمین کی کھیتی کو برباد کر کیا کرو گے مسلمان اپنے ہاتھوں سے نبی کی سنتوں کو گھر سے دکے دے رہا ہے جس نبی نے زندگی کے آخری ایام میں بیماری میں اپنے آپ کو دو ہاتھوں کے دو انسانوں کے بے سہارے پر مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھی ہے میرے بھائیوں اس کا یہ امتی صبح کی نماز ہے کیا ہوگا اس کا یہ تو ان علاقوں کا حال ہے جن کے باپ دادا نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہوگی ان کے جوان بچے اور ان کے جوان بیٹے میرے دوستوں اپنے ہاتھوں سے کیا کیا کر رہے ہیں تو جہاں میرے دوستوں کا فردی غفلت ہے وہاں کیا حال ہو گئے میرے بھائی سے کہہ رہے اللہ کے لیے رحم رحم کا اپنی اولاد پر رحم کھا میرے دوستوں امت پر اور اپنی جان مال کو کھپاؤ رہا تو آرام میں مت پڑے رہو گھروں کی راحت آرام کے چکر میں نہ رہو تمہارے نبی نے تبوک میں ایسی دھوپ دھوپ پر میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور اس حال میں پیش کیا ہے میرے بھائیوں کہ پانی کے لیے پینی نہیں پینا نہیں ہے پانی ختم ہو رہا ہے اونٹ کی اوج اس کو نچوڑ کا پانی اسے استعمال کیا جا رہا ہے گرمی اتنی ہے کہ اونٹ کی اوٹ کو میرے دوستوں سر پہ کر اس سے دوست ٹھنڈک لے رہے ہیں ایسے حالات میں اللہ کے دین کی قربانی دی ہیں جس کی بنا پر ہم پر ہمارے پاس یہ دین پہنچا ہے آج ہمارا حال کیا ہے اے بچے اس میں اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں اچھا نہیں ہے ہاں قسم قسم کے کھانے قسم قسم قسم کپڑے یہ کچھ خوشی کی چیز نہیں ہے خوشی کی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچے تہذیب گزار بن رہے ہوں ہماری عورتیں تہذیب گزار بن رہی ہوں ہمارے گھروں میں نبی کی سنتیں زندہ ہو رہی ہوں اور ہمارے گھروں سے دنیا میں اللہ کے نبی کی سنتیں زندہ ہو رہی ہوں یہ ہے خوشی کی بات چار گاڑیاں گھر میں آگئے خوشی کے بعد یہ تو یہ تو خدا اپنے دشمنوں کو بھی دیا کرتا ہے دیکھو خوشی کی بات نہیں ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں نکل کر ہم دھوپ برداشت کر رہے ہوں نبی کے نقش قدم پر چل رہے ہوں اللہ کے راستے میں نکل کر ہماری قربانیوں پر مسلمان کا دین محفوظ ہو رہا ہو اس کے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہو اس بھائی اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں بہت ہو گیا اور بہت کچھ نقصان ہو رہا ہو رہا ہے میں آپ کو دوسری بات کہنا نہیں چاہتا مجھ سے زیادہ آپ جانتے اپنے حالات اور اپنے گھروں کے حالات اور اپنے جوانوں کے حالات اور ہمارے گھروں میں میرے دوست جو غفت کی زندگیاں آ رہی ہیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں خدا کے لیے رحم کھاؤ اللہ کے راستے کی محنت میں اپنے آپ کو تھکاؤ اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو محتاج بناؤ کہ اللہ ہمیں دین کی ضرورت ہے اللہ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے اللہ تیرا دین دنیا میں محفوظ ہو ہم یہ چاہتے ہیں چاہے ہماری زندگیاں کھپ جائیں کوئی قربانی دو تمہارا دھوپ میں چلنا پھرنا اس پر خدا کو رحم آئے گا کہ میرے بندے کس راحت میں گھروں پر رہتے تھے میرے دل کے لیے میرے راستے تیرے میں راستے میں نکلے ہیں دھوپ میں اور ٹھنڈی میں یہ اپنے ہاں کو قربانی دے رہے ہیں اللہ کو رحم آئے گا اللہ تمہاری دعاؤں پر تمہارے لیے تمہارے خاندانوں کے لیے امت کے لیے میرے دوستوں ہدایت کی راہیں کھولے گا اور تو اس کا ذریعہ بن جاؤ گے اس لیے بھائی اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں بہت ہو گیا گھروں میں کھاتے پیتے اور سوتے سوتے کھپ گئی اور اللہ کا دین زندگیوں سے نکل گیا اس لیے بھائی دوستو اللہ نے پہنچایا کہ ہم اپنی زندگی کی ترتیب بدلیں جو ترتیب نبی نے ہمیں دی ہے اللہ کے راستے کی نقل حرکت اس میں جان مال لگانا اور اللہ کے راستے میں میرے دوستوں تکلیفوں کو جھیلنا برداشت کرنا یہ تو نبی کی سنت ہے اگر ہم تھوڑی بہت اس کے لیے قربانی دیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن خدا ہمیں اپنے نبی کے ساتھ اٹھائے گا کہ یہ ہے باقی رہی بات اگر نہیں سوچو گے زندگی پوری ہو جائے گی اس وجہ سے گزارش یہ ہے زندگی کا نظام بناؤ اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ قربانی میں آگے بڑھو ہاں اور یہ مت سوچو مجاہدہ ہوگا یہ سوچو اس پہ کیا ملے گا اللہ ملے گا آخرت ملے گی نبی کا ساتھ ملے گا اور آخرت کی بھی زندگی ہماری بن جائے گی میرے بھائیوں دنیا تو چھوٹ جائے گا ایک دن چھوٹ جائے گی میرے بھائیوں آخرت کی بھی زندگی ہے جہاں کی کامیابی سر کامیابی ہے اور اس کا مدار اسی پر ہے کہ دوستو ہم اپنی زندگی کو نبی والی محنت پر لائیں اور اس کے ساتھ اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کریں اسے دوستوں سب کے سب طے کرو کہ اب تک جو بھی ہم سے بھول ہوئی اللہ سے معافی مانگو اللہ کریم ہے ہاں اللہ سے مانگو اور طے کرو کہ اب موت تک نبی والی فکر محنت اور نبی والی قربانی پر اپنے آپ کو لانا ہے اور اللہ کو خوش کرنا ہے اور دین کی راہ میں قربانی دے کر اللہ سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مانگنا ہے سب تیار ہو ارے سب تیار ہو ارے سب کرو گے کون کون کرے گا ذرا اونچے کرا پیچھے والے دیکھے اس طرح پیچھے والے بھی کرو ہاں اس لیے میرے بھائیوں موقع ہیں موقع پر آدمی کر لیتا ہے ہو جاتا ہے عید آتی ہے تو عید کے دن غریب بھی اپنے دوست اپنے گھر میں شیر کما پکا لیتا ہے موقع ہے عید کا موقع ہے ایسے میرے دوست جمعہ جمعہ آتی ہے تو جمعہ کے موقع پر میرے دوستوں غریب بھی میرے دوستوں کپڑے بدل کے مسجد میں آ جاتا ہے اور ہر ایک کو ٹوپی پہن کر آ جاتا ہے کہ جمعہ کے جمعہ کا دن ہے نماز میں آ جاتا ہے آدمی ایسے میرے دوستوں اجتماع ہے اجتماع کے موقع پر اس اجتماع کے لیے کتنے انہیں دعائیں کی ہوں گے کرتے ہوں گے بیت اللہ پر کرنے والے دعائیں کرتے ہوں گے ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہو جائے گی موقع ہے اور اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے بندوں کو چاہیے کہ ان موقعوں پر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے نفات نفحات الرد اللہ اللہ کی طرف سے تمہیں موقع دیے جاتے ہیں ایسے موقع پر اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ جو آگے بڑھے گا اللہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھا کر اسے دے دے گا میرے بھائیوں اور حدیث قدسی میں ہے میں میرے بندے کے ساتھ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں ہاں اگر اللہ سے یہ گمان کرو گے میرے حالات تو ایسے ہی ہیں لیکن میں اللہ کی وعدوں پر یقین کر کے میں چار مہینے کل چلا جاؤں گا میرا اللہ آسان کر دے گا تو اللہ آسان کر دے گا کوئی مشکل نہیں ہے اور پھر فرمایا میرا بندہ میری طرف ایک بارش آتا ہے تو میں ایک ہاتھ آؤں گا اس کی ڈبل مدد کروں گا اور اے بچے اے اور اگر ایک ہاتھ آئے گا تو میں دو ہاتھ آؤں گا اگر چل کر آئے گا میں دوڑ کر لے لیتا ہوں میرے تو اللہ کے وعدے ہیں میرے دوستو نبی نے اپنی زندگی میں دعا مانگی ہے اللہ منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر اس کی تو مدد کر تو نبی کی مقبول دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے اپنے حالات ہمارے سامنے ہیں ابھی بھی نہیں اٹھیں گے تو کب اٹھیں گے ابھی بھی قربانی پر اپنے آپ کو نہیں کھڑا کرے تو کب کریں گے میرے بھائی یاد رکھو ہم ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی بنیاد پر کھڑا کریں گے اللہ اپنی بنیاد اپنے اپنی قدرت سے ہماری مدد کرے گا اور دین کی حفاظت کا ہمیں ذریعہ بنا دے گا اور دین کے مددگار ہمیں قرار دے دے گا اور دین کے مددگاروں کے لیے اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں کہ اللہ جو تیرے دین کی مدد کرے اس کی تو مغفرت کر دے یہ سب دعائیں ملے گی میرے بھائیوں اس لیے آج کا کل ٹالو شیطان ہمارا دشمن ہے اور نفس اس کا ساتھی ہے میرے بھائیو قرآن میں اللہ نے اسی لئے اپنے بندوں سے کہا ہے الشیطان و عیدکم الفقر میرے بندوں جب بھی تم میری طرف آنا سوچو گے نا تو شیطان تمہیں محتاجی سے تنگی سے حالات سے ڈرائے گا وہ ڈرائے گا ہے نہیں ایسا اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں الشیطان و عیدکم الفقر وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَاشَا اور تمہیں برائی کا حکم دے گا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ فَضْلًا اور جب تم اللہ کی طرف آنا آؤ گے تو اللہ یوں کہتا ہے میں تیری مغفرت کروں گا اور میں تیرے ساتھ اپنا فضل کا معاملہ کروں گا اللہ کا وعدہ ہے میں دوستو اللہ فضل کرے گا ہماری مغفرت کرے گا ہماری مدد کرے گا اور اللہ ہمیں اپنی دین کے دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے گا اسے میرے بھائیوں سب کے سب بیٹھے رہو تشکیل کے وقت اٹھنا اچھی بات نہیں ہے اللہ کو ناراضی اللہ کی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نبی نے اسے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تیرے دین کا تقاضا آئے اور میں پیٹ پھیر کر نکل جاؤں اس سے میں پناہ مانگتا ہوں بیٹھو اگر ہمت نہیں پڑتی توبہ کرو استغفار کرو اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ مجھے تیرے نبی والی محنت کے لیے بلایا جا رہا ہے میری ہمت نہیں ہو رہی جس محنت میں تیرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھے تیرے نبی نے کیا کیا قربانیاں دی تیرے نبی کے صحابہ نے سب کچھ لگا دیا اس محنت کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے میری ہمت نہیں ہو اللہ مجھے ہمت دے مجھے بھی اپنی نبی والی محنت کے لیے قبول کر لے ذرا سوچو تو صحیح تمہیں کون سی محنت کے لیے بلایا جا رہا ہے جس محنت میں نبی نے اپنا سب کچھ لگا دیا اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کے صاحب لگا دیا اس دنیا کے کام اور دھندوں کو چھوڑا کر اس محنت کے لیے بلایا جا رہا ہے اس محنت میں اگر ہماری جان مر لگے گی تو اس کی برکت سے خدا ہماری دنیا کو بھی آسان کرے گا ہمارے جو مسائل ہیں جو مسائل ہمیں اللہ کے راستے کی محنت سے روک رہے ہیں اس مسائل کا حل میرے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اس مسائل کا حل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ کہتے ہیں وہ جو بھی میرے پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا ہم اپنے دنیا کے کام اللہ کے بھروسے میں چھوڑیں اور اللہ کے بھروسے میں چھوڑ کر اللہ کے راہ میں نکلیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمارے کاموں کو اپنی اپنے فضل سے پورا کرے گا اسے بھائی بیٹھے رہو اخیر تک بیٹھے رہو زیادہ ہم آپ کو نہیں دیں گے دس پندرہ کا دس پندرہ منٹ کا مسئلہ ہے جیسے ابھی تک آپ جب کے بیٹھے آخر تک بیٹھے اور جب میرے دوستوں بات پوری ہو جائے تشکیل پوری ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اردو کا بھی موقع دیں گے نماز کا موقع دیں گے اور انشاءاللہ ہم سب نماز پڑھیں گے لہذا سب کے سب بیٹھے سب بیٹھو گے ارے پیچھے والے بھی بیٹھو گے اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیں آسان فرما قبول فرمائے اب کھڑے ہو کے پہل کرو اور اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ اس اس موقع پر جی-، جس راہ میں میرے نبی نے قربانی دی ہے میں بھی قربانی دینے تیار ہوں مجھے اللہ قبول فرما لے اور پہل کرو اپنے آپ کو پیش کرو اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو ماشاء اللہ کھڑے رہے کھڑے رہے اور ہاں جلدی سے اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کرو ماشاءاللہ اللہ نے دل میں بات اتاری ہے جلدی سے کھڑے ہو کر اپنا آپ کو پیش کرو کرو ہمت کرو دوستو دیکھو مت پہلے کھڑے ہونا شروع کرو اپنے آپ کو پیش کرو جنہوں نے اپنے مقام پر بھی ارادے کی نیت کی ہیں اور وصولیاں رکھی وہ اگر یہاں وہ بھی کھڑے ہو جا ان کے کھڑے ہونے پر کھڑے ہو کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا آپ کو اس کا ثواب ملے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو پیش کرو کھڑے گھبراؤ نہیں یہ گھبرانے کا راستہ نہیں ہے تو اللہ کی مدد کیا راستہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار تقریباً نبیوں نے اسی راستے کامیابی حاصل کی ہے اور صحابہ نے اسی راستے کامیابی حاصل کی ہے اور اسی راستے پر آج بھی اللہ کے نیک بندے کامیابی دے رہے ہیں اللہ ہمیں بھی کامیاب کر دے گا کھڑے ہونا شروع کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور اور بھائی دوستو جلدی سے اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کرو جن کی پہلے سے ترتیب بنی ہے جنہوں نے وصولی دی نام لکھایا ارادہ کیا ہے ترتیبیں بن گئی ہے یا اجتماع میں آئے اللہ نے ابھی دل میں بات ڈالی کھڑے ہو کر اپنا آپ کو پیش اجتماع میں آنے والا وہ کامیاب ہے جو اجتماع میں کچھ نیت ارادہ کر کے نہیں آیا تھا یہاں اللہ کے دین کی بات کو سنا تقاضے سنے اور نبی کی قربانیاں سنی اور یہیں پر اپنے آپ کو پیش کر دے یہ بہت کامیاب ہے اور اس سے اللہ کام لیتا ہے دل میں بات آنے کے بعد اپنے آپ کو پیش کر دو حالات سے نہ گھبراؤ حالات تو خدا بنائے گا ماشاءاللہ اور بھائی اپنے آپ کو پیش کرتے چلے جاؤ ماشاءاللہ پورے مجمع بڑے سکون کے ساتھ بیٹھا ہے پوری سنیے بیٹھو بھیڑ دادا بن کے جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اور کھڑے ہوتے چلے جاؤ اپنے دائیں بائیں بھائیوں کو کھڑا کرو اللہ کے بندے تو جا رہا تجھے پانچ پانچ اور اٹھیں گے تھوڑی صبر کر اتنی صبر کیا تو اور اور جاؤ جن کو اللہ نے آگے بچھایا ہے اللہ انہیں آگے بڑھانا چاہتا ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو کھڑے ہونا شروع کرو اللہ تمہیں آگے بڑھائے گا اور ماشاء اللہ ماشاءاللہ اور بھائی کھڑے ہوتے چلے جاؤ دوسروں کو مت دیکھو اپنے کو دیکھو مجھے مرنا ہے مجھے میری خبر ہے آگے میری خبر ہے حشر ہے اس کی مجھے فکر کرنی ہے پتہ نہیں کل میری میری زندگی باقی رہے نہ رہے آج اگر میں نے ایمان کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا تو اللہ کیا ایمان کی محت کیا میں میرا نام لکھا جائے گا اور کھڑے ہو جاؤ اور ماشاء ہاں بھائی کھڑے ہوتے چلے جاؤ دل میں سب کی آ گئی ہے محنتیں ہوئی ہے اب تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے جو کھڑا ہوگا وہ چلے گا اور جو چلے گا وہ منزل میں پہنچے گا ہاں اور اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کو اللہ کو فرماؤ اللہ ان کی جانوں میں مالوں میں ایمان میں امال میں آبروں میں عزت میں خدا برکت نصیب فرماؤ ہے ہمیں اپنے نبی والی محنت کے ساتھ لگنے کی توفیق نصیب فرماؤ ہے کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں بھائی اور اور یہاں سے کھانا شروع کرو اللہ تم سے کام لے کھڑے ہونا شروع کرو اللہ تو اور کھڑا کرے گا ماشاء اللہ اللہ خبر فرمائے اور کھڑے ہونا شروع کرو ارے کھڑا ہو یہ موقع ہے اللہ کے بندے کرو ہمت کرو دوستو یہ موقع ہے تم سب کے چلے باقی ہیں کھڑے ہو جتنے بیٹھے ان میں بہت سے وہ ہیں جن کے چلے سالوں کے باقی ہیں اللہ کے بندو اپنے آپ کو کب تک بٹھائے رکھو گے اپنے آپ کو پیش کرو یہی ہوتا ہے میں جو کھڑا ہو جاتا ہے پھر اللہ آگے بڑھا دیتے ہیں اور کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کو فرما فرما اللہ کو اور اپنے آپ کو پیش کرتے چلے جاؤ جو کھڑا ہوگا وہ چلے گا آؤ آؤ ماشاء اللہ اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی ارے شروع کرو مجھے مت دیکھو دیکھو اللہ کو دیکھو اللہ بڑی قدرت والا ہے میں کھڑا ہوں گا وہ میری مدد کرے گا کھڑے ہو جاؤ ہو جاؤ جن کے دل میں بات آ رہی ہے جن تک آواز پہنچ رہی ہے وہ تو اپنے آپ کو پیش کر دے کرو ہمت کرو دوستو ہمت مردہ تو مدد خدا اللہ کی مدد تو ہمت کرنے والوں کو ملتی ہے بیٹھے سے نہیں ملتی میرے بھائیوں اپنے آپ کو کھڑے کرو کوئی ہمارے حالت ایسے نہیں ہے جو نہ جان جیسا کہ ہم ہمارے حالت کیا ہے ہمیں تو اللہ نے ہمیں کھانا پینا رہنا سہنا سب دیا ہے ہاں ماشاء اللہ اور اور اپنے آپ کو پیش کرو جن کے اب تک چلے نہیں لگے وہ چار مہینے کی نیت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو یہ موقع ہے برسوں سے سن رہے ہیں اللہ نے آج اجتماع میں پہنچا دیا جس کا انتظار تھا کہ موسالی کے اجتماع سے جائیں گے چلو آج وہ دن آ گیا اب ہمت کرو دوست محنت ہوئی ہے ہر گھر میں ملاقاتیں ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت وقت سے جب سے اجتماع طے ہوا ہے ماشاءاللہ خوب محنتیں ہوئی ہے کرو ہمت کرو دوستو اللہ نے دل میں بات اتاری ہے اور جانا بھی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ لیکن جب کھڑے ہو جائیں گے اللہ شیطان کی طاقت کو توڑ دے گا ابھی شیطان وسوسے میں ڈالتا ہے جائیں گے تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا لاکھوں کروڑ ہو گئے اللہ نے ان کی بنا دی اور اور اور کرو ہمت کرو پورا مجمع سکون کے ساتھ بیٹھا ہے ماشاء اللہ دیکھو اس پر نام آ رہے اللہ اپنے بندوں کو کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرماتے اور اور دائیں بائیں اپنے دوستوں کو بھی کھڑا کرو اچھا یہ جو کھڑے ہیں وہ آگے تخت کے پاس آ جاؤ تخت کے پاس آ جاؤ تھوڑی ان کے لیے سہولت بھائی آؤ بھائی یہ پیچھے والے ہمارے آؤ آؤ جلدی سے آؤ باقی ساتھی بیٹھے رہے باقی ساتھی بیٹھے رہے آپ کے بیٹھنے پر نام آ رہے یہ جو کھڑے ہیں یا جن کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے ان کے پیچھے پیچھے آگے بڑھ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ آ جاؤ دوستو آگے بڑھ جاؤ یہی موقع ہے یہی موقع ہوتا ہے تھوڑی سی ہمت کر کے اپنا آپ کو پیش کر لو گے اللہ آگے بڑھا دیں گے اور اور ماشاءاللہ پورا مجمع بڑے سکون کے ساتھ بیٹھا ہے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرماوے اللہ آگے بڑھنے والوں کو بھی قبول فرماوے اور